جعفر بن سلیمان نے ہمیں ابو عثمان جہاں سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حائز تیار کیا اسے پیالہ نما بڑے برتن میں ڈالا اور کہا انس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لے جاؤ اور عرض کرو یہ میری والدہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور وہ آپ کو سلام عرض کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے تھوڑی سی چیز ہے کہا میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میری والدہ آپ کو سلام پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے تھوڑی سی چیز ہے آپ نے فرمایا اسے رکھ دو آپ نے اسے بھی ولیمے کے کھانے کے ساتھ شامل کر لیا پھر فرمایا آ جاؤ فلاں فلاں اور فلاں اور جو لوگ تمہیں ملے انہیں بلا لاؤ آپ نے چند آدمیوں کے نام لیے کہا میں ان لوگوں کو جن کے آپ نے نام لیے اور وہ جو مجھے ملے ان کو لے آیا کہا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ سب تعداد میں کتنے تھے انہوں نے جواب دیا تین سو کے لگ بھگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انس برتن لے آؤ کہا لوگ اندر داخل ہوئے حتیٰ کہ صفہ یعنی چبوترا اور حجرہ بھر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس دس افراد حلقہ بنا لیں اور ہر انسان اپنے سامنے سے کھائے ان سب نے کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے ایک گروہ نکلا تو دوسرا داخل ہوا اس طرح ہوتا رہا حتیٰ کہ ان سب نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا انس اٹھا لو تو میں نے برتن اٹھا لیے مجھے معلوم نہیں کہ جب میں نے کھانا رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا اس وقت کہا ان میں سے کچھ ٹولیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی اہلیہ دیوار کی طرف رخ کیے بیٹھی تھیں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے یکے بعد اپنی ازواج کو سلام کیا پھر واپس ہوئے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیا واپس ہو گئے ہیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ آپ پر گراں گزر رہے ہیں کہا تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکے اور سب کے سب نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے حتیٰ کہ آپ نے پردہ لٹکایا اور اندر داخل ہو گئے اور میں حجرہ نما صفے میں بیٹھا ہوا تھا آپ تھوڑی ہی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ دوبارہ باہر میرے پاس آئے اور آپ پر یہ آیت نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے انہیں آیت کریمہ کے جملہ کلمات کو تلاوت فرمایا اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو اللہ یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے کھانا پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں بلکہ جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم اندر جاؤ پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں دل لگاتے ہوئے نہیں بیٹھے رہو بلا شبہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے آیت کے آخر تک جعد نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان آیات کے ساتھ جو ایک ہی طویل آیت میں سمو دی گئیں میرا تعلق سب سے زیادہ قریب کا ہے اور ان کے نزول ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ تعالی عنہ کو پردہ کرا دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو سات